اور آپ اپنا چہرہ دین کے لیے قائم رکھیں باطل سے منہ مو موڑتے ہوئے اور مشرقین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں